الحشر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب منکروں کو ان کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کر کے نکال دیا تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے پھر اللہ ان پر وہاں سے پہنچا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی پس اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دیتا اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب والا ہے کھجوروں کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے اور اللہ نے ان سے جو کچھ اپنے رسول کی طرف لوٹایا تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو کچھ اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں کی طرف سے لوٹائے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے اور رسول تم کو جو کچھ دے اس کو تم لے لو اور وہ جس چیز سے تم کو روکے اس سے تم رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے ان مفلس مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور جو لوگ پہلے سے مدینے میں قرار پکڑے ہوئے ہیں اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس سے تنگی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے اور وہ ان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان کے اوپر فاقہ ہو اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینا رکھ اے ہمارے رب تو بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نفاق میں مبتلا ہیں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 تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر ان کی مدد کریں گے تو ضرور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر وہ کہیں مدد نہ پائیں گے بے شک تم لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے یہ لوگ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے تم ان کو متحد خیال کرتے ہو اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جیسے شیطان جو انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جا پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے پھر انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دو سخ میں گئے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی سزا یہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا یہی لوگ نافرمان ہیں دو سخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ سب عیبوں سے پاک سراسر سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زور آور عظمت والا اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود میں لانے والا صورت گری کرنے والا اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے